الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء رواه الترمذي رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور یہ رمضان کے معمول کے حوالے سے یہ درس کی نشستیں بھی آخری ہیں تو آج سے یہ جی چاہا اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ اب ان لمحات میں ہم وہ باتیں کر لیں احادیث سے وہ تعلیم حاصل کریں جو ہمارے لیے اب زندگی بھر کا سرمایہ بن جائے اگر ہم اس تعلیم کو آگے پھیلائیں ہم وہی تحفہ اپنے زیر کفالت بچوں کو دے دیں تو وہ ان کے لیے بھی زندگی بھر کا سرمایہ اور سب سے بہترین تحفہ بن جائے میں نے دو روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ دونوں روایتیں جامع ترمزی میں موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالی سے جتنی بھی چیزوں کا سوال کیا جائے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے ایک روایت تو میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا جس بندے کا دعا میں دل لگ جائے اس کا دعا مانگنے کو جی چاہے اور دعا کا سلیقہ بھی آ جائے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دی ہے اب اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے گئے اور جس آدمی کا دعا میں دل نہ لگے نماز تو پڑھی لیکن آگے اس کے بعد بہترین موقع تھا مانگنے کا فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نفل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ہر موقع ہر لمحے ہر حالات میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعاؤں کی تعلیم دی ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی زندگی میں محفوظ قلعہ ہے امام جزری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی وہ اکثر گھروں میں بھی پائی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے حسن حسین کے نام سے عام طور پہ حسن حسین پڑھتے ہیں لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے لفظ ہے حسن حسین حسن کا معنی قلعہ اور حسین کا معنی انتہائی مضبوط بڑا خوبصورت نام رکھا اس میں چونکہ دعائیں ہیں کہ دعا مانگنے والا بندہ جس کو اللہ مانگنے کی توفیق دے دے وہ محفوظ قلعوں میں داخل ہو جاتا ایسے محفوظ قلعے جس میں ہر اس دشمن سے نجات مل جاتی جو اس کو دنیاوی یا اخروی نقصان پہنچانا چاہے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس گھنٹے کے حالات میں دعاؤں کی تعلیم دی میں بھی اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا دوسرا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ سے تو بہت ساری چیزیں مانگی جاتی لیکن سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اس سے آفیت کا سوال کیا آفیت کا معنی ہے کہ اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر دکھ سے ہر عذاب سے مجھے سلامتی نصیب فرما دے اس سے بڑھ کر اور کیا مانگ سکتے دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو پریشان کرنے والی دکھ پہنچانے والی صدموں والی مصیبتوں والی ہیں اے اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما اور آخرت جیسے ہی فرشتہ پیغام اجل لے کر آتا ہے اور یقیناً آتا ہے اس وقت سے آخرت شروع ہو جاتی تھی فرشتہ کیسے آئے گا وہ استقبال کی چیزیں لے کر آئے گا یا جیسے کسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں تو جیسے پولیس آتی ہے اس انداز سے آئے گا دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کی روح طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں جب ملک الموت آتا ہے تو پانچ سو فرشتوں کے ساتھ آتا ہے پروٹوکول کے لیے یہ اللہ کی فرما بردار اور پاکیزہ روح ہے اس کو لے کر جانا جنت کا کفن بھی لاتا ہے جنت کی خوشبو بھی لاتا ہے یہاں دنیا والے اپنے حساب سے کرتے ہیں وہاں اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے فرشتے اپنے ہر آسمان پہ استقبال ہوتا ہے ہر جگہ سلام پیش کیا جاتا ہے ہر آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں بہت اچھے انداز سے تعارف کروایا جاتا ہے اور آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اعلی تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اور جو جس کی روح جس سے اللہ ناراض ہے بڑا سخت قسم کا فرشتہ اس کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کو دیکھ کر تو روح اندر جسم میں چھپتی ہے اور وہ پھر بڑی سختی سے اس کو نکالتے ہیں اور اس کے اندازے گفتگو سے جو کلمات آئے وہ تفصیلی احادیث میرے پاس موقع نہیں میں ابھی اس کو آپ کے سامنے بیان کروں آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے لیکن وہاں اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے جب تعارف کرایا جاتا ہے فلاں بندہ ہے کہا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولنے کی اجازت نہیں واپس حدیث میں جس کو قرآن نے بھی فرمایا ان کتاب الفجاری لفی سجین سجین سجن سے ہے سجن کمانا جیل خانہ اللہ نے بد روحوں کے لیے ایسے نافرمانوں کے لیے بھی ایک جیل خانہ جو بنا ہے وہاں ان کی روحوں کو پہنچا دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا بس جس کا جس انداز سے ہوگا تو یہ اللہ سے معاملہ آخرت کا شروع ہو گیا نا تو اے اللہ آخرت کے جتنے معاملات ہیں اس ہر معاملے میں آپ سلامتی نصیب فرما دے یہ آفیت کے لفظ میں داخل ہے کتنی خوبصورت دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفیت مختلف انداز سے مانگتے تھے اللہ کا العافیہ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ عافیت دے تمام العافیہ پوری پوری عافیت دے عافیت میں بھی کمی نہ رہے وہ انا نس کا شکر العافیہ اللہ جب آپ عافیت عطا فرما دیں پھر اس پر شکر کی بھی توفیق نصیب کرو تو سب سے پیاری دعا عافیت کی دعا ہے اب اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مانگے دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے سلامتی حاصل ہو جانا یہ آفیت کہلاتا ہے دوسری جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ یہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہو اور ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے جو شخص بھی یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ مصیبتوں کے حالات میں اس کی دعا قبول کرے جب دکھ آ جائے بیماری آ جائے کہیں انسان کسی ایسی الجھن میں بند گلی میں آ گیا کوئی راستہ نہیں مل رہا ایسا دکھی ہو گیا جو بندہ یہ چاہتا ہے دکھوں کے حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے اسے چاہیے کہ جب سکھ کے حالات ہوں تو کثرت سے اللہ سے مانگا کرے جب نعمتیں ہوں اس وقت نہ بھولے تندرست ہے کبھی دعا ہی نہیں مانگی کبھی وظیفہ ہی نہیں پڑتا جب مصیبت سر پہ آ گئی اب وظائف بھی ہیں اب تسبیح بھی ہے یہ کیا کیا چیز پیش کی جاتی جو بندہ یہ چاہتا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ نعمتوں کے حالات میں بھی کبھی اللہ کو بھولے نہیں نعمتوں کے حالات میں بھی اس ان حالات میں جو جتنا زیادہ دعا مانگنے کا عادی ہوگا جب وہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا یہ دو باتیں آج کے اس درس میں ہمیں معلوم ہوئی بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ میں نے پہلے عرض کیا چونکہ آخری آخری نشستیں ہیں بس بات ہم اپنے یہ پلے باندھ لیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے جو امام الہند تھے حدیث کا دروازہ تھے ساری حدیث کا علوم لے کر ہندوستان میں آنے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائمی کثرت سے ذکر کرنے والا لکھ دیں ہر بندہ چاہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ مجھے کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا ذکر کرنے والا بنا ذاکرین کی لسٹ میں جس کا نام لکھیے یہ بندہ ہمارا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے جو یہ چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع ب موقع دعائیں سکھائیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر کوئی موقع ایسا نہیں جہاں ہمیں آپ نے دعا تعلیم نہ ہم ایک مرتبہ یاد کر لیں یہ ہماری لائف ٹائم زندگی بھر کا سرمایہ بلکہ لائف تو میں اس دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں اور اس کے فوائد ہمیشہ کی لائف کے لیے ظاہر ہوں گے وہ آخرت میں فائد ایک دفعہ یاد کرنی ہمیں دعائیں اتنی اور یہ دعائیں اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے دعا سکھائی کھانے کے بعد دعا سکھائی وضو سے پہلے وضو کے بعد واش روم میں جانے سے پہلے نکلنے کے بعد سونے سے پہلے سونے کے بعد نیا کپڑا پہنتے وقت عام کپڑا پہنتے وقت کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا اس کے لیے دعا کوئی ہنس رہا اس کے لیے دعا کوئی رو رہا اس کے لیے دعا بارش شروع ہوگی اس کے لیے دعا آندھی آ گئی اس کے لیے دعا کتنی دعائیں ہیں جی مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مسجد سے نکلتے وقت دعا دعائیں ہی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی ہمیں دعا تعلیم فرمائی بس کہتے ہیں جی عربی کی ایک ضرب المثل ہے الآقی الاشارہ یہ عربی کی ضرب جیسے اردو میں مختلف ضرب المثال ہوتی ہیں ایک عربی کی بھی ہے العقل و الاشارہ اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ایک دعا آپ کو میں بتلاتا ہوں بس اسی سے قدر پہچان لیجئے باقی ساری دعاؤں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے دوسرے شخص کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھا کوئی بیمار دیکھا خدا نخواستہ کوئی معذور دیکھا کوئی پریشانی کے عالم میں دیکھا کسی کو دیکھا یہ ہارٹ کا مریض ہو گیا کسی کو دیکھا اس بیچارے کو کینسر ہو گیا کسی کو دیکھا یہ بیچارہ دیکھو زخمی ہو گیا حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ کسی کو کسی دو روزانہ نظر آتے نا جی مناظر میں کوئی معذور کوئی نابینا کوئی کتنے انسان ہے جی روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا منظر ہمیں نظر آتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے سچی زبان دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں جو میں آپ کے سامنے لاؤں سب سے بڑی سب سے صداقت والی زبان آپ نے فرمایا جس بندے نے کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی قرضے میں جکڑا ہوا کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا کوئی بہت سارے لوگ اس بات پہ تو اجازت نہیں کہ بندہ اترائے اور اپنے اوپر فضیلت کی نہ بلکہ ترس کی حالت ہوتی دوسرے کی حالت رحم کھانے کی حالت فرمایا جو اس انداز میں رحم کھا لے اور یہ دعا پڑھ لے دعا دیکھے جی الحمد للہ آفانی میں ترجمہ آپ کو بس لشارہ الحمد للہ آفانی کبھی یوں آہستہ سے دعا پڑے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے آفیت فرمائی اس دکھ اور مصیبت سے جس میں تو مبتلا ہے مجھے آفیت دی اللہ نے دی اسی کی ساری تعریف وہ فضل علی اللہ کثیر خلا کا تفضیلا اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوقات پر بڑی فضیلت بڑی فوقیت ادا کے دی مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا کی مجھے اس صدمے میں پریشانی میں مبتلا نہیں میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں الحمد للہ آفانی کبھی کثیر ممن خلق تفصیلا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس دکھ اس اس مصیبت بیماری سے نجات عطا کی جس میں تجھے اللہ نے مبتلا کیا اور اس وہی اللہ ہے جس نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوقات میں ممتاز رکھا مجھے یہ نعمت عطا حدیث میں فرمایا آپ جس بندے نے جس کے دکھ پر یہ دعا پڑی اللہ اس کو موت تک وہ مصیبت نہیں دیں گے کبھی ہمیشہ اس سے محفوظ ہو جائے اور کیا چاہیے جی اس کے علاوہ کیا چاہیے ہمیں بس جس کو آفیت مل گئی اس کو سارا جہان سب سوری چیز سمیٹ کر دے دی گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق تھا یہ دعائیں دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوتی دعاؤں کی کتابوں دعاؤں کی پوچھ کر مسنون دعاؤں کی کتاب حاصل کر لیجئے وہ دعا یاد کیجئے جس طرح ہم بچوں کو ٹونک پلاتے ہیں نا جی اس سے زیادہ مفید یہ چیزیں ہیں یہ ان کو پلا دیں ان کے حافظے میں ڈال دیں وہ ان کے لیے دنیا آخرت میں کام آنے والی اس کا وہ فائدہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا جو بندہ وقتاً فوقتاً دعائیں پڑھنے کا عادی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ذکر کرنے والوں کی صف میں شامل اسلام نے رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ غاروں میں چھپ جاؤ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ ہر سرگرمی میں حصہ لے تجارت کی سرگرمی ملازمت کی سرگرمی بچوں کی تربیت کی سرگرمی فیملی لائف سفر بھی کریں باہر اللہ نے زمین وسیع کی جہاں بھی جائیں یہ ساری چیزوں کی اجازت دی لیکن اگر ہم سفر کرتے وقت اگر سفر کی دعا پڑھ لیں اسلام نے یہ نہیں منع کیا کہ جہاز پہ سفر نہیں کر سکے لیکن یہ ضرور تعلیم دی جب جہاز پہ بیٹھو تو یہ یہ دعائیں پڑھ لو تاکہ سفر محفوظ بھی ہو جائے سفر عبادت میں بھی شامل ہو جائے اس بات کی ترغیب ہے کھانا کھانے سے منع نہیں کیا لیکن اس بات کی ترغیبی کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو آخر میں بھی پڑھ لو تاکہ سارا کھانا عبادت میں لکھ دیا جائے بندہ اپنی طبی حاجت کے لیے واش روم جاتا گندی جگہ اور ناپسندیدہ یہ چیز لیکن اس وقت کو جو اس جگہ صرف ہوا جہاں بولنے کی بھی اجازت نہیں ان دعاؤں کی برکت سے اس ٹائم کو بھی ذکر میں لکھ دیا جاتا ہے دیکھو جی سارا وقت اس طرح کاؤنٹ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تین آدمیوں کی دعا اللہ کبھی نہیں لوٹاتے نمبر ایک دعوت حین یفطر افطار کے وقت روزے دار کی دعا افطار کے وقت یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے لیکن ہمارا اب ہم خود جائزہ لے لیں یہ کہاں صرف ہوتا وقت یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں ابھی چند دن باقی رہ گئے پہلے بھی عرض کیا گیا نمبر دو ول امام العادل وہ بادشاہ جس نے اپنی زمین پر عدل قائم کیا وہ مستجاب الدعوات بن جاتا وہ جو دعا کرتا دعا کو قبول فرماتے نمبر تین دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں فرماتے اس کو اللہ بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں وہ تفتہ لہو آباز سما آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ یقول رب مظلوم کی بد دعا پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ عزتی میری عزت کی قسم لنسرن کا تیری ضرور مدد کروں گا ولو بادہ چاہے تھوڑے وقت کے بعد ہو لیکن تیری دعا بد دعا رائے گا نہیں ہے وہ ضرور اثر کرے گی مظلوم کی بد دعا بھی کبھی بھی رد نہیں کی جاتی کبھی آدمی سوچتا ہے جی کتنے مظلوم ایسے کتنے جکڑے ہوئے کتنے جیلوں میں کتنے ظلم و ستم میں ستائے ہوئے کس کس طرح ظلم عام ہے وہ بیچارے چیخیں مار مار کے تھک گئے کہاں گئے اگر تو اللہ نے ظالم کو دنیا میں پکڑ لیا ہو سکتا اس کی آخرت میں کوئی وہ بچت ہوگی لیکن اگر اس کو دنیا میں نہیں پکڑا رسی ڈھیلی کر دی آخرت کی بڑی خرابی کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے لیے دعا کے اس دروازے کو کھول دے اللہ و نبینا و حبیبینا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ دنیا وال آخرہ فإنا نسألك دوام العافية فإنا نسألك تمام العافية فإنا نسألك الشکر علی العافیت یا ارحم الراحمین یا اللہ رمضان المبارک کے جو باقی ایام رہ گئے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما اے میرے رب اے ہمارے مولا ہمیں رمضان المبارک کے بخشے ہوئے لوگوں میں ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ اپنی رضامندی کا پروانہ تا فرمانے والے اے اللہ محروموں کی صف میں شامل نہ ہونے دی یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد والا علی اجمعین